حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کو دیکھا جو رو رہی تھی تو اسے بلند آواز سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے رونے دو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں دل کو غم پہنچا ہے اور وقت زیادہ نہیں گزرا یعنی غم تازہ ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ نے عفان سے انہوں نے حماد بن سلامہ سے انہوں نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے وہب بن قیسان سے انہوں نے محمد بن عامر بن عطا سے انہوں نے سلامہ بن ازرق سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ بالا روایت کی مثل بیان کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1587